جریر نے سہیل سے انہوں نے اپنے والد ابو صالح سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو کہا تو جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں پھر وہ آسمان میں آواز دیتے ہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو چنانچہ آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں کہا پھر اس کے لیے زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بوز رکھتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے میں فلاں شخص سے بغض رکھتا ہوں تم بھی اس سے بغض رکھو تو جبرائیل علیہ السلام اس سے بوز رکھتے ہیں پھر وہ آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے بوز رکھتا ہے تم بھی اس سے بغض رکھو کہا تو وہ سب اس سے بغض رکھتے ہیں پھر اس کے لیے زمین میں بھی بغض رکھ دیا جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار سات سو پانچ